دینا چاہیے ایک دفعہ پھر گرو کے پاس پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی المیدی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برمت تفر نمبر تین سے چونسٹھ نکال رکھیں حمد و سلاد کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسم محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم جو آیت کریمہ جو سورہ مبارکہ آج ہمارے سامنے زیر بحث ہے وہ ہے سورہ انبیاء سورہ تاہا تک کی آپ نے تفسیر گزشتہ درسوں میں ملاحظہ کر لی انبیاء حضرات محترم یہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً سات رکوع ہیں اس کے مضامین کچھ اس طرح ہے کہ جس انسانی زندگی میں صرف دنیاوی زندگی ہی کو مطلوب اور مقصود اور یقین بنا لیا جاتا ہے اور مرنے کے بعد جینے اور جزو اعمال اور جزائے اعمال کا تصور موجود نہ ہو تو اس معاشرے کی فکر کی صلاحیت سے مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے یعنی جس کو یہ خوف ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور اچھائیوں کے متعلق اور برائیوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کی پوری زندگی صرف دنیا طلب کرنے میں گزر جائے نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہو تو حضرات گرامی اس کی معاشرے کی اور اس کی ذہنی فکریں بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں پھر اسے صرف یہ غرض ہوتی ہے کہ جناب میں کماؤں اور میں کھاؤں اور قیامت کو وہ بھول چکے ہوتے ہیں تو یہی حال مکہ کے اس معاشرے کا تھا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے موت کو ایک لحاظ سے بھول چکے تھے ان کا نظریہ ایسا تھا کہ زندگی ایک کھیل ہے جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو بس سب تماشا سمیٹ لیا جاتا ہے اس کے بعد ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ان کا نظریہ تھا اور وہ اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا قرآن نے اس کی بڑی پیاری مثال ایک بیان کی ہے جب سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ رب العزت تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ کہتے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب بندہ مٹی کے اندر بالکل اس کا جسم مٹی بن جائے تو پھر اس کو کون زندہ کر سکتا ہے اور یہ کیسا ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب سے فرمایا کہ حبیب یہ کہتے ہیں کہ کیا میری قدرت اس بات پر نہیں کہ یہ مٹی کا ذرہ بن جائیں اور میں نے زندہ نہیں کر سکتا ان کے جسم کو ماری سے وجود میں نہیں لا سکتا ابھی نے ان سے پوچھیے کہ جس جانور کا یہ دودھ پیتے ہیں ان سے پوچھیے دودھ آتا کہاں سے تو یہ کہیں گے پیٹ سے آتا ہے تو ان سے پوچھیے پیٹ میں غلازت نہیں ہوتی اس پیٹ میں گویا کہ گھاس پھوس جو چارہ جانور کھاتا وہ نہیں ہوتا ہے اور اسی رگ سے اور اسی نس سے جس سے دودھ آتا ہے اس میں خون بھی موجود ہوتا ہے اس میں غلازت بھی ہوتی ہے لیکن جب اللہ رب العزت اس قدرت کاملہ کا مالک ہے جب تمہیں رزق دینے پر آتا ہے تو اسی خون اسی نجاست سے شفاف دور نکالتا ہے کہ جس میں نہ تو خون کی کوئی رنگت ہوتی ہے نہ نجاست کی کوئی بو ہوتی ہے اور اگر اس پر تم غور کرو کہ جناب جس میں نجاست کا بھی تصور ہے خون کا بھی تصور ہے چاہیے تھا کہ دودھ کے اندر کبھی نجاست کی بدبو پیدا ہو جاتی اس میں کبھی کبھار گویا کہ خون کی رنگت پیدا ہو جاتی لیکن دیکھیے اللہ رب العزت ان تینوں چیزوں کو الگ الگ کر دیتا ہے حالانکہ تینوں چیزوں کا جاری ہونے کی جگہ ایسی ہے تو جب اللہ رب العزت ایک جانور کے اندر سے تمہارے رزق کے لیے جو کہ ناپید اور نا موجود چیز کو وجود میں لا کر اس خون سے دودھ کو نکال کر اس نجاست سے دودھ کو نکال کر اور دودھ اس انداز انداز میں شفاف انداز میں لذت کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ذائقے کے ساتھ تمہارے سامنے وجود میں آ جاتا ہے نہ تو اس میں جس خون سے وہ نکلا ہے نہ تو اس خون کی رنگت پائی جاتی ہے جس نجاست سے بن رہا ہے نہ اس نجاست کی بو پائی جاتی ہے یعنی گویا کہ جو کھایا جانور میں وہ نجاست بن جاتا ہے اور وہ فضلہ بننے سے پہلے حضرات گرانی وہی نجاست جو بن رہا ہے وہ دودھ کی شکل میں تقسیم ہو جاتا ہے اور جو فضلا ہوتا ہے وہ نجاست کی گویا کے شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے خون کے اندر سے اللہ رب العزت گویا کے حضرات گرامی دودھ نکالتا ہے جس کی ایک واضح مثال آپ دے سکتے ہیں ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کیلشیم کی آپ کے اندر کمزوری ہو چکی ہے کیوں اس لیے کہ جب بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ خون ہی سے بنتا ہے اب دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کاملا کہ اس خون سے بچے کے لیے غذا پیدا کر دیتا ہے لیکن اس دودھ کے اندر نہ تو حضرات گرامی خون کی کوئی رنگت ہوتی ہے نہ نجاست کی کوئی بو ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا حبیب ان کو غور و فکر دلاؤ کہ جب اللہ رب العزت اتنی بات کی قدرت کاملا پر ظہور رکھ سکتا ہے تو کیا تمہاری روح کو اور تمہارے جسم کو جو مٹی میں مل چکا ہے مٹی اور تمہارے جسم کو الگ نہیں کر سکتا تو حضرات گرامی ان کو فکر دی گئی اور سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو درس دیا کہ جناب جو تم نے اپنی زندگی کو ایک کھیل سمجھ لیا ہے یہ زندگی ایک کھیل نہیں ہے یہ تمہارے حیات کے ایک نمونہ ہے یہ تمہاری ایک کھیت ہے جو یہاں پر بو گے کل وہاں پر کاٹو گے گویا کہ یہاں پر اگر احسن عمل تم کرو گے تو آخرت میں گویا کہ تمہیں وہ چیزیں نصیب ہو جائے گی اور اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو ان کے سامنے پیش کیا گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو جیسا میں نے کیا کہ بس ایک زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور اس میں زندگی کے اندر انہوں نے انسانی زندگی کو یہ سمجھ لیا کہ کسی طریقے سے انسان اپنا پیٹ بھر لیے زندگی ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر اور ان سات رکو کے اندر ان کفار کے باطل عقائد اور ان کے تمام جملہ اعمال کی تردید فرماتے ہوئے اللہ نے فرما دیا نہ تو یہ زندگی کوئی کھیل ہے اور نہ ہی یہ کوئی مذاق ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور ان تمام حقانیت کو وعدے کیا گیا ایک دفعہ گرو کے پاس پڑھ لیجیے اس کے بعد ہم آپ نگرانی سورہ حج کی ابتدا ہوتی ہے سورہ حج کے مضامین بھی آپ فرما لیجیے یعنی اس کے کے ابتدا اندر اللہ رب العزت نے انسان کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور اسے بتایا کہ تم جو تین سو ساٹھ بتوں کی عبادت کر رہے ہو آخر تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ کل قیامت میں رب حقیقی کو منہ دکھانا ہے تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے تو حضرات گرام کی سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے وہ ہولناک مناظر کو پیش کیا ہے کہ جناب جب زمین گھوم جائے گی اور آج زمین گویا کہ اپنے ایک لحاظ سے اپنے مقام کو چھوڑ دے گی اور اس کی یہ تبدیل ہو جائے گی آسمان کی یہ تبدیل ہو جائے گی پہاڑ جو ہے کہ وہ روئی بن کر اڑیں گے اور آسمان گویا کہ پھٹ جائے گا یہ تمام مناظر کو اللہ رب العزت نے سورہ حج کی ابتدا میں بیان فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام کفار اور مشرقین کو گویا کے در سے تعلیم دی اور ان کے سامنے یہ باتیں بیان فرمائی کہ آیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ کل تمہیں اللہ رب العزت کے حضور بیان کرنا ہے اور ان تمام تقاضے کو اللہ رب العزت نے ان کی عقل کے مطابق کے بیان فرمایا پھر اس سورہ مبارکہ کی جو خصوصیت سورہ حج کی ہے وہ یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ حج کے لیے اعلان کیجئے تو حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا میں کس کو دعوت دوں اللہ نے فرمایا آپ آواز دیجئے کہ آؤ بیت عتیق کی طرف تماش کے لیے حج کرنے آؤ تم اعلان کرو آواز ہم پہنچائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا وہ اعلان اتنا واضح اعلان تھا کہ عالم ارواح کی اندر جو روحیں موجود تھیں انہوں نے بھی سن لیا اور وہ کہا جاتا ہے مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جملہ کہا کہ بیت عصیق سے حج چلے آؤ تو آپ کے لبیک پر جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا اس کو اتنی دفعہ نصیب ہوگا اور جس روح نے آپ کی آواز کو سننے کے بعد وہ گویا کے جواب نہ دے سکی وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کر پائے گا اور جس نے ایک دفعہ جواب دیا ہے وہ ایک دفعہ حج کا مستحق ہوا جس نے بار بار حضرت ابراہیم کی صدا پر لبیک لبیک لبیک کہا تو حضرات اللہ رب العزت نے اس کو بار بار حج کی سعادتوں سے گویا کے مستفید فرمایا اور اس سورہ مبارکہ کے اللہ رب العزت نے اسی چیز کا بیان فرمایا ہے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار کے ایک باطل عقیدے کا رد کیا گیا وہ تین سو ساٹھ بت بنا رکھتے تھے اور جس طرح کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی میں آپ کے سامنے رج کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے گاؤں والے میلے میں چلے گئے جو بوتوں کا میلہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے اور کلاحا لیا سارے بتوں کو توڑ دیا بتوں کو توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گردن میں کلاحا اٹکا دیا اب جناب یہ سارے دوڑتے یہ کیا ہو گیا بتوں کو کس نے توڑ دیا کہا دیکھو کلاحا جس کے گردن میں ہوئی جانتا ہوگا بڑا تو یہی ہے تو سارے کافی لگے ابراہیم کیسی بات کرتے ہو یہ تو ہل بھی نہیں سکتے ہیں یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جب ہل نہیں سکتے تو بے وقوف اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جب تمہارے باتوں سے آشنا نہیں تمہاری کسی بات سے گویا کہ یہ اپنے آپ کے اندر محسوس نہیں کر سکتے تو یہ ذہنت ذہن کا کس قدر افلاجی منظر ہے اور تمہاری نفسیاتی طور پر کمزوری کی کتنی بڑی بین دلیل ہے کہ جو چیز اپنے ناک کے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتی وہ تمہاری مشکل کشائی کیا کرے گی اور سورہ حج کے اندر اللہ رب العزت نے آخری میں اسی بات کو بیان فرمایا کہ ان زبابن ولا کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے جمع بھی ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے یہ سارے کے سارے جمع ہو جائے ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو یہ چھین بھی نہیں لے سکتے اگر مکھی سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو یہ اس سے لے بھی نہیں سکتے تو ابھی بھی ان سے کہہ دو کہ جب سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے تو یہ گویا کے سارے کائنات کے خالق کیسے ہو سکتے ہیں یہ تمہارے گویا کی عبادت تم تمہاری عبادتیں ان کی عبادتوں کے مستحق کس طرح بن سکتی ہے تمہارے نزدیک معبود برحقی کے کس طرح ہو سکتے ہیں تو حضرات گرانی اللہ رب العزت نے ان کو بالکل ان کی عقل کی گویا کے مثال عطا فرمائی کے دیکھو جب یہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو یہ تمہارے معاملات کو کیا ڈیل کریں گے ایک بات یہاں پر ارد کر دیجیے یہ آیت کریمہ کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آیت کریمہ کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے برات کر دی کہ اس کا تعلق کفار سے ہے اور کفار کے بتوں سے ہے تو لہٰذا دیکھیے ان لدینہ تدرون مند اللہ میں نے کچھ دن پہلے قاعدہ عرض کیا تھا کہ یدعون تدعون اگر مند اللہ سے پہلے آئے تو معنی عبادت کے ہوتے ہیں ان لدینہ تدعون مند اللہ بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا اگر تدعون کے بعد مند اللہ کا لفظ نہیں آتا کیونکہ دا یدعو سے بنا ہے اس کا معنی پکارنے کے آتا ہے اس کا معنی چھوڑنے کے آتا ہے اس کا معنی عبادت کرنے کے آتا ہے اس کا معنی عبادت کرنے کے جب ہر ذریعے سے متحقق ہو جاتا ہے کہ جب اس کے بعد من دون اللہ کا لفظ موجود ہو لیکن حضرات اللہ کا لفظ نہ ہو تو دیکھیے قرآن کی ایک میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو آگے آنے والی ہے کہ لا تجعلوا الرسول تو یہ دعا اسی سے بنا ہے تدعونا اگر اس کا معنی حضرات گرامی مطلقاً ہر جگہ پر ایک لحاظ سے عبادت کے کیے جائیں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ رسول کی عبادت کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کی عبادت کو کرتے ہو تو یہاں پر ترجمہ یہ ہے کہ رسول کو اس طرح مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور یہاں پر جو ہے اندی راہ تو یہاں پر مرجا اور کرینہ موجود ہے مند اللہ کا اس لیے تمام مفسرین نے یہاں تک کہ ہمارے مخالفین کے چوٹی کا مفسر ابن نے میں اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ان نندینہ ترونہ کا معنی تابدونا کیا ہے تابدونا کیا ہے اور تمام مفسرین تابدونا کیا ہے اور واقعی مگر اس آیت کا ترجمہ حضرات انصاف کے ساتھ کر دیا جائے تو میں کہتا ہوں پھر قبالیت کا سد ہو جائے گا جو قرآن پر ظلم کیا جاتا ہے اس کا سد ہو جائے گا اور دیکھیے یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ بے شک اگر یہ ترجمہ ہم عام کر دیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے حکیم الامت صاحب کی کتاب میں ہم نے پڑھا وہ لکھتے ہیں کہ کسی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ آپ کو آپ کے ارادے کو جانتا ہوگا تو یہ شرک ہے میں نے کہا لو پھر صبح شام مسلمان تو شرک مبتلا ہو گئے کیونکہ سبزی والا جب نکڑ پر کھڑا ہوگا آپ یہاں سے آواز دیں گے او سبزی والے تو سبزی والا یہی سمجھ رہا ہوگا مجھے گلے ملنے کے لیے نہیں مجھے میری سبزی کے لیے بلا رہا ہے تو حضرات گرامی تو بات بالکل صحیح آ گئی کہ کسی آدمی کو دور سے پکارنا یہ سمجھ کر کے وہ میری بات سمجھ رہا ہوگا تو یہ شرک ہے تو لہٰذا چاہیے کہ سبزی والے کو پکارنے کے وقت بھی وہ بندہ مشرق ہو جائے لیکن ایسی بات نہیں ہے خالی پکارنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک کہ جس کو پکار رہا ہے اس کو خدا نہ کہے جس کو پکار رہا ہے اس کو خدا نہ کہے اور قرآن نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے کہ ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا کہ بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پوچھتے ہیں جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے اس لیے میں آپ کے سامنے ایک وصیت اور ایک پیغام چھوڑتا ہوں اپنے گھروں میں کنزول ایمان شریف کو رکھیے یہ وہ معیاری ترجمہ ہے جس میں شان الوحیت کو بھی مرحوظ رکھا گیا ہے اور شان رسالت کے مقام کو ملحوظ کر کے ترجمہ کیا گیا ہے اور قرآن کی جو روح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس ترجمہ پاک کی سب سے بڑی برکت یہ ہے یہ ترجمہ لفظی نہیں تفصیلوں سے کیا گیا ہے تاکہ لفظ میں اختلاف نہ ہو بلکہ امت کا جو اجماعی مسئلہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تو لہذا آپ حضرات یہی گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اس کنزور ایمان شریف کے ترجمے کو رکھیے کہ جس میں آپ کبھی آپ کے گھر میں کوئی دوسرا ترجمہ پڑا ہو تو وہ میرے سامنے لائیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ترجمے میں اور اس ترجمے میں کیا فرق ہے دیکھیے سورج دوہا کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں ہر شخص لکھتا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں پڑھتا ہے وہ وجہ کا ابا فاحدہ تو کسی شخص نے حکیم علمت ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کو ہم نے شریعت سے بے خبر پایا تو راہ دے دی میں نے کہا واہ جناب آپ تو شریعت سے پیدا ہی خبر والے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں تو آپ کے امت کے علما لکھتے ہیں کہ تھانوی صاحب کی زندگی تو ہمارے لیے ایک ذریعہ نعمت تھی اگر ہم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے لیکن اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا نہیں لا سکتے تو کسی نے لکھ دیا کہ تھانوی صاحب کے پاؤں کو دھو کر پیو تو گویا کہ اخروی نجات کا باعث بن جائے گا میں نے کہا واہ آپ کا سراپا رحمت کا مر جا رہا میرے حبیب پاک تو شریعت سے بے خبر رہے اللہ باللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے رات گرانی تو کسی نے ترجمہ کر دیا کہ جناب نہیں نہیں نبی پاک کو ہم نے گمراہ پایا تو راہ دے دی معاذ اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ تو حضرات گرامی یہ کنز الایمان جس کو ایمان کا ایمان کا خزانہ کہا جاتا ہے اس کے امام نے کیا ترجمہ کیا دیا مترجم ترجمہ کرتے ہیں وہ وجہ فہدا محبوب آپ کی طرف گمراہی کی نسبت نہیں کرتا کیونکہ قرآن کہتا ہے وما صاحب کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا حبیب گمراہ نہیں میرا حبیب گمراہ نہیں جس کو قرآن بیان کرتا بن نجمی ہوا ماں بلّہ صاحب گوا کہ جناب مجھے چاند ستارے کی قسم جو رات کے وقت نیچے کی طرف آئے یا اوپر کی طرف جائے اور میرا حبیب کبھی گمراہ نہیں ہے وہ نجمی ہوا ماں بلّہ صاحب حکما کہ نہ تو میرا یہ نبی گویا کہ گمراہ ہے نہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات کرتا ہے جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کی طرف گمراہی کی نسبت نہیں ہو سکتی تو یہ ترجمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ نبی کو ہم نے گمراہ پایا تو رہ دی تو لہٰذا اس لیے اس گویا کے ترجمے کے مترجم نے قرآن کی آتوں کو ملحوظ رکھا اور سب سے بڑی بات یہ دیکھی کہ جس کے بارے میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ کسی گاؤں کے چودھری نہیں ہے وہ کوئی شیر صاحب نہیں ہے وہ امام لمبیا ہے وہ امام الانبیاء ہے کسی شیٹ صاحب کے لیے میں دو تین جملے نیچے اوپر کے کہہ دوں تو میرے ایمان کو فرق نہیں آتا لیکن یہ امام الانبیاء ہے اگر ان کے بارے میں میری زبان کچھ اور کہے دل میں اگر کچھ بہت اور بات ہو تو میرا امام سلب ہو جائے گا تو حضرات گرامی ان تمام اعتقاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے شاہد مترجم ترجمہ کرتے ہیں کہ حبیب تجھے گمراہ نہیں تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دوں مجھے اپنی محبت نے خود راستہ پایا تو رہا دی تو اس لیے میں ارد کرتا ہوں رات گرامی آگے آئے کریم آئیں گی اور میں مزید قرآن کی آیتوں کو پراگین کی نشاندگی کروں گا کہ اس کے بعد آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے گا کہ واقعی میں یہی وہ ترجمہ پاک ہے جس میں شان الوحیت شان اولیاء اور شان رسالت اور شان مومین کو ملحوظ رکھ کر ان کے معیار کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے نہ تو زیادہ بڑھا دیا نہ تو زیادہ گھٹا دیا بلکہ جو ان کا معیار تھا جو ان کا مقام تھا جو کلمہ اور جو کلمات اور جو جملہ ان کے شاعر شان تھا اسی کے ساتھ ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت ابرانی سورہ مومنون کی ابتدا ہوتی ہے یہ سورہ مومنون مکی ہے اس میں تقریباً چھ رکو ہے اور اس میں اللہ رب العزت کیونکہ مکی ہے تو میں نے کیا مکی صورتوں میں اکثر توحید کے دلائل کا بیان ہوتا ہے کفار کے اعتقاد شرک کا بطلان ہوتا ہے ان کے فاصل اعمال کی تربیت کی جاتی ہے اسی کو اللہ رب العزت نے اس سور مبارکہ کے اندر بڑے واضح انداز میں بیان کیا اور اس میں جو خاص انسان کو فکر دی وہ یہ کہ انسان آج تو خدا کے سامنے عقل کا کھڑا ہو جاتا ہے اور اے انسان تو آج گویا کہ اللہ کے سامنے بغاوت کا علم بلند کر کے اس رب حقیقی کے مقابلے میں تین سو ساٹھ بتوں کی تو عبادت کرتا ہے ذرا اپنی تخلیق کو تو سوچ کہ تجھے ایک گندے نسخے سے ایک قطرے سے تیرے رب نے بنایا ہے اور آج تو ایک قطرے سے بن کر اپنے رب کے سامنے تکبرانہ حرکت کرتا ہے تو ہمارا اس سورہ اس کے اندر انسان کو اس کی حقیقت کی طرف لے جایا گیا کہ تو بہت بڑا پارسا نہیں ہے تو بہت بڑا نیک نہیں ہے ذرا اپنی پیدائش کی طرف دیکھ کہ تیری تخلیق ایک چندے خطرے سے کی گئی ہے جس کے لگنے سے گویا کہ نہ تو عبادتیں مقبول ہوتی ہیں ہے جس کے خیال سے جو ایک طبیعت کے اندر ایک کراہیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس قطرے سے تیری پیدائش کی ہوئی ہوئی ہے اور تو اللہ کے سامنے متقبرانہ انداز میں پیش آتا ہے اللہ کے سامنے تو تین سو ساٹھ بتوں کو عبادت کے ساتھ پیش کر کے تو گویا کہ اللہ کے سامنے بغاوت سے علم بلند کرتا ہے تو کفار مکہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس بات کی تربیت بیان کی ہے کہ اے کافروں جس رب کے سامنے تم سینہ تان کر کہتے ہو کہ محمد اگر تمہارا رب صحیح ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر کیوں نہیں آتے تو اللہ نے فرما حبیب ان سے کہو کہ تمہاری تخلیق کا سبب کیا ہے ایک گندی چیز کے پیدا ہو کر آج تم رب کریم کو چیلنج کر رہے ہو یہ تو اللہ رب العزت اس نبی پاک کی برکت سے تم پر آزاد نہیں کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیت گزر چکی حبیب ہم ان پر نہیں کریں گے جب تک آپ ان میں موجود ہو ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے اور پھر سما دیا گیا عمار صلی اللہ کا رحمت اللہ علیہ ابھی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے زحمت بنا کر نہیں بھیجا اور اگر آپ کو رحمت اللہ عالمین کا خطاب نہ دیا جاتا تو قوم سمود کی طرح اور قوم آج کی طرح انہیں و نابود کر دیا جاتا جس طرح کے قوم آج کو جب حضرت آگ نے سمجھایا اور کہا ایسی حرکت مت کرو تو ہنسنے لگے ٹھٹا کرنے لگے مذاق اڑانے لگے بادل جب آنے لگا تو خوشی سے کہنے لگے بارش ہونے والی ہے نبی نے کہا خدا کا خوف کرو یہ بارش نہیں ہے کالے بادل کچھ اور بھی کر سکتے ہیں بولے نہیں نہیں یہ بارش کرتی ہے اب حضرات گرامی بستی کے اوپر کالے بادل آئے پتھر کی بارش شروع ہوگی اللہ اکبر کبیرہ پتھر ایسے آسمان سے برسے اللہ اکبر کبیرہ کے پوری بستی میں سونابود ہو کر رہ گئی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان کا حال وہی کیا جاتا تو قوم سمود اور قوم لوٹ کی طرح کیا گیا ہے کیونکہ جب قوم لوٹ کو ڈرایا گیا اور ان کو دھمکایا گیا تو وہ باز نہیں آئے وہ کہنے لگے جو کرنا ہے وہ کر لیا جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبری لائے اور زمین کو وہ کہتے تھے ہم بہت بڑے طاقتور ہیں اے لوت اگر تمہارا خدا کچھ کرنا چاہتا تو کر لے اب حضرت گرام جب ان کی گمراہی بہت زیادہ عام ہو گئی اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا حضرت جبریل نے کیا کیا آئے اور افق پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف کھڑے ہو کر اپنی اصل شکل میں آ کر ایک زوردار چیخ ماری وہ چیخ اتنی سخت تھی اللہ اکبر کے جی کہ قوم لوت سے دل نکل کر منہ میں آ گئے اور پھر کیا کیا گیا اللہ اکبر اس زمین کو سر اٹھایا حضرت جبریل نے پیپر میں اور اس کو الٹا کر کے دوبارہ گویا کہ دوسری زمین کی طرف مار دیا اور وہ پوری کے پوری قوم میں سنابود ہو کر رہ گئی اللہ رب العزت نے لعین سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے تو کافروں کو یہ کہا گیا کہ یہ محض میرے حبیب کی برکتوں کی برکتیں ہیں میرے حبیب کی رحمتوں کی طاقتیں ہیں کہ جس کے سبب تم بچے ہوئے ہو تو لہٰذا اکو مت رب کے سامنے گھمن کے ساتھ مت پیش آؤ تم اتنے متقبر ہوتے ہو تو کم سے کم اپنے پیدائشی واقعات کو دیکھ لو تمہیں شرم آ جائے گی کہ تم رب کی طرف کبھی سر اٹھا کر موجود اور اللہ کے سامنے تکبرانہ حیثیت سے پیش نہیں سکتے دعا کیجیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں آجی اور ان کے ساری کے ساتھ معاملات کو معروضات کے طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کفار مشرقین کا واقعہ کہانی نہیں ہے میرے عزیزوں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے ایک لحاظ سے اس میں اللہ کی رحمت کا بھی ظہور ہوتا ہے اور اس میں گویا کہ بدبختوں کی علامتیں بھی بیان کی ہے تو یہ واقعہ اور یہ تصویریں محض اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ قصہ کہانیاں ہم نے سن لی اور بڑی مزیدار باتیں ہو گئی سبحان اللہ کہہ کر باہر نکل کر ساری باتیں بھول گئے حضرات گرانی ہمارے درس عبرت ہے اس کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالنا ہے کہ آیا کافروں میں وہ کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دربار سے گویا کے مردود ہو گئے اور صحابہ میں کیا خاصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مرغوب ہو گئے تو حضرات گرامی وہ دونوں چیزیں ہمیں اپنی زندگی کے قابل میں ڈھالنی ہے اور جب تک اگر ہم نہیں ڈھالے تو قرآن کا کروڑوں دفعہ درد سنتے رہے نہ تو اس درس سننے کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کے عمل کی کوئی بات ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ قرآن کے صحیح روح سے ہمیں آشنائی نصیب فرمائے ایک دفعہ درود پاک کر لیجیے اس کے بعد حضرات گرامی سورہ نور کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ وہ سور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس طرح کہ آپ کے سامنے میں اکثر عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے دشمن تو کافر پہلے سے ہی تھے گویا کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسلام اور دائی اسلام کے خلاف سازشوں کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا کیا جائے کہ نہ تو اسلام اپنے دامن کو بچا سکے نہ دائی اسلام اپنے دامن کو بچا سکے اور یہ مومنین اسی گویا کے الجھاؤ میں مبتلا ہو کر یہ اس میں ختم ہو جائے یہ دیکھیے آپ کو بتا دوں یہ بد مذہبوں کا بہت بڑا شوشہ ہوتا ہے جب آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کسی مسئلے میں ایسا الجھا دیتے ہیں آپ اس مسئلے میں الجھ کے رہ جاؤ تو اصل مسئلہ گویا کہ فوت ہو جاتا ہے تو سرکار علیہ السلاط السلام کو اور مومنین کو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی سوال مل جاتے تھے بتاؤ یہ کیسا ہے بتاؤ وہ کیسا ہے بتاؤ وہ کیسا ہے تاکہ مسلمان اس سوال کو سرکار سے پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے اور یہ سوال جواب چلتا رہے اور اسلام کی تبلیغی کام گویا کے تب پکڑ رہ جائے اور وہ کام بڑے نا تو آج بھی یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ حضرات گرامی ایمان کی قوت کو ختم کرنے کے آ جاتا ہے جاؤ تو اپنے مولانا سے پوچھا نبی پاک نور سے بچوں سے جاؤ جا اور اپنے نبی پاک اپنے امام صاحب سے پوچھ کے آپ نبی پاک چڑھے تو علم میں گھر تھا کہ نہیں تھا جب پوچھا جب پوچھ جاؤ کہ انبیاء کرام مدد کر سکتے کہ نہیں کر سکتے جب پوچھ جاؤ یعنی ایک بندہ جو امام کی طرف آیا ہے جو ابھی نماز کی طرف قائم ہوا ہے اس بیچارے کو ایسے مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے کہ اس کا دماغ اسی مسئلے میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور وہ مسئلے میں ایسے بلندی کھاتا چلا جاتا ہے حضرات گرامی کہ اب اسے مذہب سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور علماء سے بھی نفرت ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ کار کس کا رہا ہے ہمیشہ کافروں کا رہا ہے اور انہوں نے دائی اسلام اور اسلام کے خلاف ایسی سازشیں ہمیشہ کی ہے تاکہ مسلمان ان سازشوں میں گرفتار ہو کر رہ جائے اور ان کے تبلیغی اور ترقی اور ترویجی معاملات گویا کے منہدم ہو کر رہ جائے لیکن حضرات گرامی نہ تو سرکار نے ان سوالات کی پرواہ کی نہ تو صحابہ اکرام نے ان سوالات کی کی پرواہ انہوں نے تو کہہ دیا ہم نے جیسا بھی مانا تم لاکھ دلیل دے دو ہم کہیں گے اللہ ایک ہے تم لاکھ مار دو ہم کہیں گے اللہ ایک ہے تم نہ کچھ بھی کر لو ہم یہی کہیں گے کہ اس ندی پر ہم نے تن من جان قربان کر دیا ہے تم کچھ بھی کر لو کیونکہ جب سرکار مدینے میں آئے تھے اور یہ سورہ نور جو ہے یہ مدینے پاک کی ہے تو منافقین کرتے کیا تھے صحابہ کرام سرکار علیہ السلام کے ساتھ تو مہاجر صحابی کو نہیں چھیڑتے تھے کیونکہ مہاجر صحابی ہجرت کر کے آئے تھے ان سے پختہ عقیدہ کا ہوگا ان سے پختہ ایمان کا ہوگا اور منافقین مہاجر صحابہ کے ہاتھ چنتے تھے کہ کہیں ہمیں لاڑ پیار کر کے کہیں بہت متفقی شخص ہے یہ تو مدینے کے اندر بہت نیک آدمی آیا ہے کہ جناب یہ تو ہاتھ وغیرہ سب چمتا ہے ایک دفعہ عبداللہ بھی لوگ مسجد نبوی سے نکل رہا تھا تو حضرت علی اور حضرت عثمان دور کھڑے ہوئے تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتھ میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے تو اب عبداللہ بن ابئی نے اپنے پارٹنروں سے کہا اپنے چیلوں سے کہا کہ دیکھو اب میں ان کو کیسا بے وقوف بناتا ہوں مسجد سے گیا صدیق اکبر کے ہاتھ کو چیما کہ حضرت آپ کتنے سچے ہیں آپ کتنے نیک ہیں آپ کی صداقت کی گواہی تو قرآن دیتا ہے آپ نے واقع معراج کی تصدیق کر کے صداقت کا معیار کو جیت لیا اب حضرت حضرت عثمان خنی کی طرف متوجہ ہوئے آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے آپ کی گویا کے شجاعت کا کیا عالم ہے اسی طرح جب حضرت علی کی طرف مڑا تو حضرت علی نے اس کو گردن سے پکڑ لیا کہا جو تم مکر و فرے وہاں بکر آ رہا تھا وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں عبداللہ بن ابئی اپنی آخرت کو درست کر کے ایمان لیا اور دھکا مارا تو زمین پر گر گیا تو حالانکہ عبداللہ بن ابئی جو تھا بڑا لمبا لمبا ترنگا اور بہت بڑی اس کی ہائٹ اور باڈی تھی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میں تھوڑے درمیانے تھے لیکن حضرت علی شیر خدا فاتح خبر ہے یہ اس قسم کی چونٹیاں اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے تو حضرت علی شیر خدا نے گردن سے پکڑا اور اس کو جھکایا اور اس کے کان میں کہا کہ جو تو باتیں وہاں کر کر آیا تھا تو کیا سمجھتا ہمیں اس بات کا علم نہیں اپنی آخرت کو سدھار اور اس کو دھکا دیا وہ زمین پر جا کر گر گیا اور جا کر لو جناب نیوڈل مسلمانوں سے کہتے لو میں تو ان سے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا دیکھیے دیکھیے اللہ کے ولی یہ میرے ساتھ کیا حل کر رہے ہیں دیکھیے میرے ساتھ کیا معاملات برت رہے ہیں تو حضرات گرامی یہ منافقوں کا گویا کہ ہمیشہ طریقہ چلاتا تھا صحابہ کرام جب سرکار کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور سرکار ان کو جنت کی بشارتیں دیتے جنت کی بشارتیں آخرت کے سمراٹ اور اللہ کی طرف سے انعامات بتاتے تو جو انصار صحابی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے منافق کہتے لو کھانے کو تو روٹی نہیں ہے کہتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی معاذ اللہ اللہ شہد کی نہریں ہوں گی وہ پیچھے جا کر بڑگلاتے تھے اور صحابہ کرام کو ایمان میں گویا کے ذوق پیدا کرنے کی وہ ہر گھڑی کوشش کیا کرتے تھے اور جب کسی جلو قدر شادی کو پتا چلتا وہ پکڑ کر اس کی حال ذرا صحیح کرتے تھے تو نیوٹل مسلمانوں سے کہتے دیکھو اللہ کے ولی ہم تو ان کے چار محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں لیکن یہ پتا نہیں اللہ کے کیسے بلی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ معاملات نہیں کرتے تو محض اب محض اپنا نفاق لوگوں کے دل میں پیش کیا جا رہا تھا آپ اس حقیقت سے واضح گویا کہ واضح ہو چکے ہوں گے کہ منافقت کی رنگ کیا تھی ان کی مثال جو سرکار نے فرمائی ہے وہ بڑی جامع معنی فرمائی ہے سرکار فرماتے منافق کی مثال ایک بکری کی طرح ہے وہ بکروں میں تخصیص نہیں کرتی کبھی ایک بکرے کے پاس کبھی دوسرے بکرے کے پاس اور یہی حال گویا کہ منافق کا سرکار نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی مثال ایک بکری کی طرح ہے کبھی ایک بکرے کی طرف کبھی دوسرے بکرے کی طرف اور یہی حال منافق کا ہے کہ کبھی یہ کفار کے ساتھ مل جاتا ہے کبھی یہ یہود کے ساتھ مل جاتا ہے کبھی یہ نسارا کے ساتھ مل جاتا ہے کبھی اتنا متفق امتی بن جاتا ہے کہ سرکار کے قدم چوم لیتا ہے صحابہ کے ہاتھ چوم لیتا ہے کبھی صحابہ کی تعریف کر لیتا ہے تو محض ان کا نفاق ہے اس لیے اللہ نے فرما حبیب کافر تو جہنم میں جائے گا منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائے گا منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس ایمانی نفاق سے تمام مسلمانوں کو محسوس ہونا اس میں دیکھیے ان کا ایک واویلا اور ایک شوشا کیا تھا یہ تو آپ سمجھ چکے انہوں نے ہمیشہ کفار کے یہ چبائے ہوئے لکمے ہیں یعنی کفار کے چبائے ہوئے لکمے مدینے کے مناسب تھے کفار جب ہار گئے مکہ میں تو مدینے میں ان کو شوشا بنا دیا اور یہ اتنے ایک لحاظ سے حضرات گرامی کمزور تھے سرکار کی محفل میں بیٹھ کر سارا راز لیتے اور رات و رات مکہ پہنچ جاتا ساری باتیں کافروں کو پتہ چل جاتی آج مسلمان اپنی پختگی کے لیے اپنی مضبوطی کے لیے یہ عزائم قائم کر رہے ہیں یہ چیز کر رہے ہیں اب ہوا حضرات گرانی ایسا کہ کفار نے کہا دیکھو ہم تو محمد عربی کو بدنام کر نہ سکے تم ہمیشہ اس شوشے میں رہنا کہ کہیں تمہیں کوئی بات مل جائے تم محمد عربی کو بدنام کرنے میں یا مسلمانوں کو بدنام کرنے میں پیچھے مت ہٹنا اس لیے کہ صحابہ کی بدنامی پورے اسلام کی بدنامی ہے نبی پاک کی بدنامی پورے دین متین کی بدنامی ہے الیاز بلّہ اب منافقین اس شوشے میں رہ گئے غزہ بری مسترد سے سرکار لوٹے ہیں تب رکھیے گا تو غزہ بنی مستعق سے لوٹے حضرت عائشہ صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ ام المین موجود تھی تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتری اور کسی حاجت کے سلسلے میں آپ ایک درخت کی طرف تشریف لے گئی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا ہار جو تھا وہ کھو چکا تھا حضرت عائشہ اس کو تلاش کر رہی تھی اتنے میں قافلہ رخصت ہو گیا جب حضرت عائشہ اپنے مقام پر آئی تو دیکھا کہ قافلہ رخصت ہو چکا ہے آپ وہیں پر بیٹھ گئی اور آپ نے کہا کہ شاید مجھے جب قافلے والے نہیں پائیں گے تو وہ لوٹ کرا جائیں گے اور سرکار کسی کو دوبارہ جو ہے کہ وہ پیچھے کی طرف بیٹھ دیں گے تو حضرت صفوان یہ سرکار کے صحابی تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ قافلے کے بہت پیچھے چلتے تھے تاکہ قافلے کے اندر جو چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں برتن چھوٹ جائے سواری چھوٹ جائے تو یہ آخری میں آتے وقت ان کو اپنے ساتھ کے لے کر آتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ راستے نے تو ان کی زبان سے کلمہ نکلا اناجی مولا یہ کیا ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ رہا جو با پردہ اور باپوش کس کا تصور ہو سکتا اللہ مسلمانوں کی ماں کے متعلق حضرت گرانی آپ کے فوراً حضرت سفان نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی اور حضرت سفان نے آگے سے اونٹنی کے مہار کو پکڑا اور گویا کے قافلے کے ساتھ جا کے مل گئے منافق اور خبیصوں نے ان بد باطنوں نے جس کے بارے میں قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے شجرہ نصب کو حضرت گرامی بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ الخبی ساتو لل خبی سینا جب یہ صحابہ کرام کے مجمع میں گویا کی بات انہوں نے پھرا دی الیاز الیاز الآز تحقیق الآ س میں نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے بعض بدینوں کا رد کرنا مجھے مقصود ہے ورنہ میرا دل گردہ حضرات گرانی اس قابل نہیں اور نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں اس واقعے کا تلفظ کر سکتا ہوں اللہ کبیرہ ان منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ متحرہ ام المومنین ہماری مائیں ان کی اسمت کی چادر پر قربان ان کے قدموں کی دھول پر قربان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی جناب یہ پیچھے رہ گئی تھی اب حضرات گرامی جب تہمت لگی اور کفار نے تو پہلے کہہ دیا تھا ان خبیصوں سے کہ تم نے ایسا کرنا ہے اور ان خبیصوں نے یہ کر کے دکھا دیا اب حضرات گرامی ہوا کیا اب منافقوں نے بات الجھانا شروع کر دی ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ایک صحابی کے پاس آج بھی دیکھیے آپ کچھ منافق کی اولاد خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی قبر کو سنے میرا اگر انٹرنیٹ پر میرا وہ بیان اگر اس جماعت کا کوئی سن رہا تو مجھ سے رابطہ کرے آج بھی یہ بدھی ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں رسول پاک کو علم غیب تھا تو حضرت عائشہ پر الزام لگا تو جواب کیوں نہیں دیا میں نے کہا خدا تیرے دل پر رحمت کے نور اتارے تاکہ تجھے ہدایت نصیب ہو ارے ایک بد بخش تلفظ کس طرح کرتا ہے وہ بات تو منافقوں نے کی تھی لگتا ہے تو اسی نسخے سے پیدا ہے کہ جناب آج تو واقعہ واقعی میں تو آج دوبارہ اس واقعے کو مسلمانوں کے سامنے اعتراض کے طور پر پیش کر رہا ہے آج ہم سے مناظروں میں کیا کہا جاتا ہے یہ پاک عالم الغیب تھے یا علم غیب جانتے تھے تو حضرت عائشہ کی سمت جب داغدار ہوئی تو کیوں پیش نہیں کیا ہم نے کہا وہ جناب کیا اعتراض کوئی اور نہیں تھا اعتراض کوئی اور نہیں تھا استقال کے ذریعہ کوئی اور نہیں تھا ارے بد بخو مسلمانوں کے دشمنوں منافقوں تمہاری ٹولیاں ٹولیاں چالیس دن تک پھرتی رہی تمہارا ایمان مقبول نہیں تم انبیاء کے دشمن ہو تم صحابہ کے دشمن ہو تم اہل بیت کے دشمن ہو تم نے حضرت عائشہ کی قسمت پر الزام لگا کر اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ تم کسی مسلمان کے لطف نہیں تم عبداللہ بن ابئی کی اولاد میں سے ہو کہ تم نے اسی بات کو چلایا ہے سرکار کا دل اس قدر دکھا ایک مہینہ گزر گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہی روتی رہی حضرت ہمیں سرکار اسلام جب پوچھا گیا مجھے بخاری دیجیے یہ بد ہیں سرکار فراط اسلام کو خبر نہیں تھی میں نے کہا شوہر اپنی بیوی کی تاقی بیان کرے کوئی بات ہو سکتی ہے نہیں کہا سرکار نے کہا اگر میں کہوں گا اگر ہٹائیے ذرا اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے شوہر ہے نا تعریف کر دیتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں کہوں گا تو حدیث بنے گی حدیث بنے گی اور یہ کورٹ روڈ کے ملا سارے کہیں گے حدیث ہے تحقیق کریں گے حدیث ضعیف تھی اگر سرکار فرما دیتے تو یہ ہوتا لیکن اس وقت میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے اس کی جلد نمبر ایک ہے سفا نمبر حضرات محترم تین سو چونسٹھ ہے سرکار کے بارے میں جب مسئلہ پہنچا کہ یا رسول اللہ آپ حضرت عائشہ کے متعلق کیا کہتے ہیں صحابہ نے کیے تو سرکار نے کیا فرمایا سرکار فرما کے ماں علیم ہی اللہ خیرہ میں عائشہ کے بارے میں نیکی علاوہ کچھ جواب نہیں رکھتا حضرات گرامی جب اس نبی نے کہہ دیا جس کے کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو خدا علاوہ اللہ کے کرنے کے علاوہ کسی بات کے تلفظ نہیں کرتا جب اس حبیب نے صحیح حدیث میں فرما دیا کہ جناب میں عائشہ کے لیے نیکی کے علاوہ کوئی بات نہیں رکھتا تو میرے رسول پہ نہیں تھا رسول کا علم نہیں تھا اگر علم نہیں تھا تو رسول نے بات کیسی کی یا پھر یہ بولو کہ سرکار نے جھوٹ بولا بلّہ الحاظ بلّہ وہ تمہارے جیسا دجال اس بات کا تلفظ کر سکتا ہے ایک مومن مسلمان یہ کلمات اپنی زبان پر کبھی لا نہیں سکتا حضرات گرانی یہ حدیث کیوں چھپائی جاتی ہے ان ملاؤں سے پوچھو کہ جب حضرت عائشہ کی قسمت کی بات آتی ہے تو یہ حدیث سے کیوں چھپائی جاتی ہے اور پھر کہوں میں اس وقت جوش خطابت میں نہیں ہوں یہ جوش ایمانی آپ کہہ لیجیے اور اگر جوش خطابت میں ہوتا میری زبان غلط تعلق گویا کے ترجمے تلفظ کرتی لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن سنایا حدیث سنایا اگر یہاں پر ایک مومن انصاف والا بیٹھا ہے تو اس بات کو قبول کرے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی اور آپ کی تہارت آپ کی نفاست آپ کی ثقافت آپ کے تقوی کی بنیاد سرکار کے نزدیک مسلم تھی جب تک سرکار نے علی علی نے جن نمبر نمبر ایک بخاری شریف سفا تین سو سرکار فرماتے ماں عالم کو اللہ میں اپنے عائشہ کے لیے نیکی اور بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا حضرات گرامی خدا ان ملاؤں کو ہدایت عطا فرمائے یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں ارے رسول پاک کے میں غیر پر تم نے یہ اعتراض کیا اب سنتے چلیے جب بہت زیادہ مجمع حضرات گرامی بہت زیادہ مجمع گرم ہونا شروع ہوا تو حضرت ابو بکر سرکار کے پاس آئے سبحان اللہ آج کہتے صحابہ کے ماننے والے میں نے کہا تم جھوٹے ہو صحابہ کے نہیں صحابہ کا دیکھو فاروق آ کر کہتے یا اللہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا جو آپ پر الزام لگا ہے اس لیے آپ کی نفاست اور آپ کی عظمت کا تو مقام یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو ایسا معصوم نبی بنایا کہ ایک ذرا سے نجاست آپ کے جسم پر نہیں بیٹھی تو آپ کے اہل بیت میں یہ چیز کیسی ہو سکتی ہے ادھر سے حضرت علی کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ آپ کے نالین مبارک پر اگر ذرا سی کسی چیز کی ریت لگ جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ابھی اس کو پاؤں سے نکال دو تو آپ بتائیے اگر آپ کے گھر میں ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العزت کیسے اس بات کو دوبارہ کرتا حضرت حضرات یعنی ادھر سے حضرت عثمان غنی اٹھے اور حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے تو آپ کا سایہ نہیں رکھا یہ قرآن کی آگ کے تحت اٹھا کر دیکھیے سورہ نور تمام تباہر حضرت عثمان غنی کے الفاظ سے یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کا سایہ زمین پر نہیں رکھا تاکہ لوگ اس پر قدم نہ رکھے جب اللہ کو آپ کی اتنی عظمت کا پاس ہے تو آپ کے رہنے بیٹھنے سے مقام کیسے ہو سکتا ہے اب ہوا کیا حضرت گرانی حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے گھر چلے گئی سرکار نے پھر بھی سکوت کیا اور سکوت کا راز یہی تھا اگر میں کچھ کہوں گا تو منافق شوشا کریں گے منافق شوشا کریں گے جس طرح آج یہ منافق کی اولاد کر رہے ہیں سرکار نے کیوں نہیں کہا میں نے کہا وہ آپ کے دادا حضور کو خاموش کرنے کے لیے تاکہ قرآن اترے اور ہوا یوں ہی حضرات گرانی کچھ دن کے بعد سورہ نور پوری نہ اور سورہ نور نازل ہو گئی اللہ نے منافقوں پاک ہے الخبیبی سینا ارے خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہے الخبیس ہاتھ ہو لبی سینا وہ الخبی الخبی سات الت بات ہو لگی بینا وہ تئ بون تیے بات حبیب پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں ہیں خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد ہے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے اب اس پر لطیفہ دیکھیے تو ایمان والے سمجھ سکتے ہیں قرآن اترا منافقوں کا منہ کالا ہو گیا حضرت عمر نے اس کی یارسلہ اجازت دے دی آج میں اس کا سر اتار کر دوں آج میں عبداللہ ابئی کا سر اتار دوں سرکار نے کہا نہیں نہیں کرو اب تو حقانی آ چکی تھی سرکار قتل کر سکتے تھے سرکار پہ نہیں اس لیے اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو کتنا کھڑا ہو جائے گا ایک کتنا کھڑا ہو جائے گا سرکار نے کہا خاموش ہو جاؤ اب کچھ مت کرو لیکن اس میں راز دیکھیے قرآن نے کیوں گواہی دیکھیے جب حضرت یوسف پر الزام لگا میں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا تھا آپ نے سنا ہے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو زلیخا کے ماموں کا بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا اس نے گواہی دی حضرت مریم کی قسمت پر جب الزام لگا تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں گواہی دی حضرت یوسف پر الزام لگتا ہے تو بچہ گواہی دیتا ہے حضرت مریم پر اظہار رکھتا ہے تو اللہ کے نبی دور میں کمائی دیتا ہے اے مسلمانوں کی ماں تیری عظمت کو سلام جب منافق تیری طرف گویا کے مغل بچتے ہیں تو تیری سہارت کے لیے تیری نفاذت کے لیے تیری پاکی کے لیے خدا گواہی دیتا ہے قربان تیری عظمت کو سلام کہ تیری طہارت کا عالم کیا ہے اللہ کی بات ہمیں تیری عظمت کا مقام کیا ہے کہ یوسف نبی ہے لیکن گواہی بچا دیتا ہے مریم اللہ کی برگزیدہ بندی ہے لیکن گواہی بچا دیتا ہے لیکن سرکار کے سفید دیکھیے سرکار کے بعد متحرات کی پاکی کو رب کریم بتایا بیان فرماتا ہے تو اس میں تو عظمت قرآن تھی لیکن منافقین ان دجانوں کو کیا خبر تھی حضرات گرامی اور ہوا یوں ہی جب قرآن اترا قیامت تک کوئی منافق کا بچہ پیدا ہوگا وہ اگر حضرت عائشہ پر الزام کرے گا تو سورہ نور کبھی نہیں پڑے گا سورہ نور کبھی نہیں پڑے گا اس کو پتا کہ میں سورہ نور پڑھ دیا تو یہی مجمع جو میرے بابا کر رہا ہے مجھے جوتا ماریں گے کہ بدبخت قرآن تو مذاق کر رہا ہے تو کون ہوتا بولنے والا اور اگر وہ کہ نبی پاک کو خبر نہیں تھی تو بچہ بھی کہے گا نبی پاک کیوں کہتے سرکار کو جو کہنا تھا اپنے اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا جو مانتے تھے سرکار اگر بڑ سارے ممبر یہ بات کہتے تو مناسب شوچا دوسرا چھوڑ دیتے کہ لو لو اپنی بیوی کی طرف داری کر رہے ہیں سرکار نے سکون فرمایا اور اللہ نے بھی آپ کو خاموش رکھا کیونکہ سرکار اور اللہ کے معاملات میں کوئی حکمت ہمیشہ سے پوشیدہ ہوا کرتی ہے حضرت گرامی سرکار کو چپ اس لیے رکھا گیا تاکہ کورن روڈ کے ملا نہ کہیں کہ حدیث ضعیف تھی حضرت گرامی پوری سورہ نور قرآن کی اتر گئی اب اگر کوئی حضرت عائشہ کی اسمت مبارکہ کو داغ بھرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سورہ نور سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا قیدا الحمد للہ الحمد للہ کے پاک مردوں کے لیے تھی پاک عورتیں ہیں پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے پاک سے پوچھو پاک تو پاک بنا کیسا تو وہ حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کرے اس پاک سے پوچھے تو پاک بنا کیسا تو کہے گا میں کہاں سے تھا اس پارٹی میں تو کوئی عظمت ہی نہیں تھی یہ میرا نام تو سرکار کے داؤں سے پڑا ہے ورنہ کون جانے پاک کیا چیز ہوتی ہے تو ہر پاکی ہر پاکیزگی ہر تقوا ہر عظمت ہر بلندی ہر کوشاں کی فضیلت اور ممبا اور مزدر اور سر چشمہ سرکار کی ذات مطالعہ ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو سورہ مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی اور گویا کہ جو تراوی ہم نے پڑھی اور جو درس قرآن دیا اور تقریباً چار صورتوں کی ہم نے تشریح بیان کی اللہ اپنی حبیب کے بارگاہ میں اور اپنی بارگاہ میں شر سے مقبول صاف ہوں مولائے کریم منافقوں کی شر سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما مولائے کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما مولا کریم ازواج متحرات مسلمانوں کی ماں ان کی تعظیم ان کی توقیر کرنے کی توفیق تھا ہماری آنے والی نسل در نسل کو ان کی محبت میں مچلنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اہل بیت سے وابستگی عطا فرما سرکار کے قول و فعل کو دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما مولائند حبی سے پاک بیان کی گئی اور مولا مولائق ایمانی جذبے کے ساتھ ازواج متحرات کی تاکیزی اور ان کی تقدیس بیان کی گئی اس کی برکت اور اس کے واسطے سے دعا کرتے ہیں حضرت عائشہ کی عصمت کی برکت سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب شیر محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واہ خردا واہ رحمد اللہ رب اعلان سماعت فرما لیجیے